حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ میرے نیچے سے بستر کی چادر نکال دے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ چادر کیوں نکلوا رہے ہیں انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اس میں تصویریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ فرمانے لگے کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو تصویر کپڑے میں نقش ہو اس میں کوئی حرج نہیں انہوں نے کہا ہاں مگر مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کپڑے میں بھی نہ ہو بلکہ سادگی ہو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکاون